سونی سونی ڈگر اجڑا اجڑا چمن سونی سونی ڈگر اجڑا اجڑا چمن بن تیرے یہ نہ مہکے گا کے ختن ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا یہ گگن گگن مانے آسمان ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا یہ گگن میری ماں تو ہے جنت میں مست و مگن کیسے تجھ سے کہوں پھر سے آ جائے یہاں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں سونی سونی ڈگر اجڑا اجڑا چمن بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشک ختن ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا یہ گگن میری ماں تو ہے جنت میں مست و مگن کیسے تجھ سے کہوں پھر سے آ جا یہاں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں یہ تو ممکن نہیں بھول جاؤں تجھے یہ تو ممکن نہیں بھول جاؤں تجھے رات دن فکر ہے کیسے پاؤں تجھے دل میں کیا ہے تمنا بتاؤں تجھے اپنے اللہ سے مانگ لاؤں تجھے یہ تو ممکن نہیں اب ملیں گے وہاں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں کیسے پرخاص میرے گاؤں کا نام ہے کیسے پور شہر میں رہتا ہوں الہ آباد کیسے پورا خاص جاؤں اے میری ماں کس کو دکھڑا سناؤں گا اے میری ماں کس کو باتیں بتاؤں گا اے میری ماں ناز کس کا اٹھاؤں گا اے میری ماں تیرے بن کیسے گھر میں ہو امن و ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں سارے کن بے پہ رہتی تھی تیری نظر اشفی اشفیا میری بہنیں اشفیا کی تو اب کون لے گا خبر یہ چھوٹی بہن ہے اور یہ بہن آسیا ہے وہ الہ آباد میں ہے اور یہ دو بہنیں صوفیہ اور سبیا یہاں ہیں تو اب یہ ملاحظہ ہوگا سارے کن بے پہ رہتی تھی تیری نظر اشفیا کی تو اب کون لے گا خبر بن تیرے آسیا کا بھی سونا ہے گھر صوفیا اور یہاں ہیں دور اس قدر کون جا جا کے دے گا تسلی وہاں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں مشکلوں میں نہ ماتھے پہ تیرے شکن یہ تو غیبی کا تھا بانک پن تیرے بن سونی سونی ہے یہ انجمن دل کو بھاتا نہیں ہے یہ چرخے کوہن کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستا میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں تو ہے سرمایہ حسن حسن او جی تو ہے سرمایہ حسن دنیا جی تیری عظمت پہ قربان جانے ہری دل میں آتا ہے رکھ دوں میں اپنی جبیں تیرے قدموں کے نیچے بہشتے بری تو ہے سرمایہ حسن دنیا و دنیا تیری عظمت پہ قربان جانے حزین دل میں آتا ہے رکھ دوں میں اپنی جبی تیرے قدموں کے نیچے بے بری تیرا بیٹا زمین اور تو آسماں میری ماں میری ماں میری ماں تیرا بیٹا ہاں۔ زمین اور تو آسماں میری ماں میری تو ہے سرمایہ حسن دنیا نے دنیا دی تیری عظمت پہ قربان جانے حزین دل میں آتا ہے رکھ دوں میں اپنی جبی تیرے قدموں کے نیچے سے بری تیرا بیٹا زمین اور تو آسماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں قبر تیرا بنے ایک عمدہ چمن امین تیرا میلا نہ ہوتا قیامت کفن امین سوتی رہے جیسے سوتی ہے کوئی دلہن یہ دعا کر حدیث کا مفہوم سوتی رہے جیسے سوتی ہے کوئی دلہن یہ دعا کرتے ہیں سارے ہی مرد و زن تجھ کو مل جائے جنت میں بہتر مقام میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں تیری ممتا پہ قربان میں میری ماں تیری ممتا پہ قربان میں بھول جاؤں نہ مولا کا فرمان میں یاد کر کے جو ہو جاؤں حیران میں تجھ کو پڑھ پڑھ کے بخشوں گا قرآن میں تیرا بیٹا نیس سور تو اس کی ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں جزاک اللہ بہت عمدہ شعر